معاملہ فرمایا تمام حالات سلت کے سامنے کھولے لیکن سنت میں حالات اللہ تعالیٰ نے کسی پر نہیں کھولے بلکہ روایتوں میں فرمایا نیا کا شان ہوں گی لادل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لادلی امت جب اللہ کے دربار میں توبہ کرتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ سپیدہ لگا لو اس پر لکیر کھینچ دو تو اس کی وجہ سے وہ چیز مٹ جاتی ہے لیکن بہرحال پتہ تو چلتا ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا تھا جو مٹ گیا جس پر لکیر کھینچی گئی جس پر سفیدہ لگایا گیا اب تعالیٰ اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اس طرح بتا دیتا ہوں اس کے کتابچے سے اس کے نام اعمال سے کہ بالکل میں اس کو معاف کر دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کچھ لکھا ہوا تو یہ سمت کے ساتھ احسان ہے لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ امت کے ساتھ جتنا احسان ہوا جتنا احسان اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس امت کو جس مقام پر جس پوزیشن پر کھڑی کر کے گئے تھے آج امت اپنے پوزیشن کو کھو بیٹھی اپنے مقام کو کھو بیٹھی اس امت کا حال تو یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا مسئلہ دیا اور پوری امت کے لیے آسان کر دیا اس امت کا حال یہ تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پر زہار کا مسئلہ اللہ نے آسان فرما دیا اور قیامت تک کے لیے طلاق کو منسوخ کر دیا ختم کر دیا اور صرف کفارہ دینے پر عورت کو جائز کر دیا اس امت کا حال تو یہ تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے پر اور رو کر کے مکہ کو یاد کرنے پر اللہ نے مکہ کو فتح کرا دیا یہ اس امت کا مقام ہے کہ ایک ایک فرد جب رویا ہے تو اللہ نے اس امت کو بنا دیا ہے لیکن افسوس کہ جو رونے والی امت تھی وہ مذاق اڑانے والی جو, جو, جو اللہ کے سامنے گرگرانے والی تھی وہ تمسکر اور ہنسی کرنے والی بن گئی اتنے حالات اتنے مسائل اتنی پریشانیاں اور اس کے باوجود انسان کا رجوع اللہ نہ ہونا معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں انسان کی شکل میں حیوان نظر آ رہا ہے حضرت مولانا مدری کا تارفوری حضرت مولانا مفسر قرآن لاہور کے اندر فرماتے ہیں کہ میں جب بازار میں گیا تو ایک کوئی ولی اور ایک سارے بزرگ مجھے ملے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی انسان کا میں نے کہا کہ یہ سارا مارکیٹ انسانوں سے بھرا ہوا ہے فرمایا نے یہ کوئی انسان نظر نہیں آتے ہیں یہ تو سارے جو کام کر رہے ہیں وہ حیوانی کام کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انسانوں کی شکل میں حیوانیت دنیا کے اندر اتنی تلی ہوئی ہے اتنی تلی ہوئی ہے کہ بھیڑیا اور جانوروں نے انسان کو جتنا نقصان نہیں پہنچایا اس سے زیادہ انسان نے انسان کو نقصان پہنچایا ہے یعنی یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عدالت عدالتیں جو ہیں وہ مسائل سے بھری ہوئی ہے عورتیں جو ہیں مسائل سے بھری ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں انسان سے اس لیے بھری ہوئی ہے کہ قلوب عدالتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہمارے دل جو ہیں ہمارے قلوب جو ہیں وہ دشمنیوں سے بھرے ہوئے ہیں عدالتوں سے بھرے ہوئے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں ہماری وہ وہ, وہ مسائل سے اور انسانوں سے بھرے ہوئے ہیں اگر قلوب کی صفائی ہو جائے تو خدا کی قسم وہ عدالتوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ پانی کی مسجد کو بنانا بہت آسان ہے یہ مسجدیں جو ہے باہر کی مسجد کو بنانا بہت آسان ہے لیکن اندر کی مسجد کو بنانا بہت مشکل ہے ہمارے قلوب جو ہیں وہ بھی مسجد ہے جہاں جہاں اس مسجد میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے مساجد میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے قبض اللہ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہاں قلب انسانی پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نور اور میری تجلی وہ تیرے قلب پر بھی اترتی ہے تو جیسے یہ کابت اللہ اللہ کا گھر ہے اور یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں اسی طرح ہمارے قلوب بھی جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں لیکن باہر کی مسجد کو سجانا اور بنانا آسان ہے اندر کی مسجد کو سجانا بہت مشکل ہے کے میرے مکان کو اور پانی کی مسجد کو میں دن میں پانچ مرتبہ صاف کرتا ہوں صاف ستھرا کرتا ہوں اور ہوور کرتا ہوں اور دن میں کئی مرتبہ میں اپنے مکان کو صاف ستھرا کرتا ہوں مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے مکان کو اتنی صفائی کرتے ہیں لیکن اللہ کا جو مکان ہے اس کی صفائی کی کوئی فکر میرا دل جو ہے وہ انتہائی معاشی اور گناہ اور تمالو کیسی کیسی چیزوں سے لبریز ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرات کے اقامی ایک مثال دیتے ہیں کہ خوب یاد رکھ کے ٹھہرے ہوئے پانی میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اسی طرح فارغ قلوب کے اندر شیطان گھس جاتا ہے جو قلب فارغ ہوتا ہے جو ذکر نہیں کرتا جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جو اپنے دل کو صاف ستھرا نہیں رکھتا تو جیسے ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کیڑے پڑ جایا کرتے ہیں اسی طرح جو دل فارغ ہوا کرتا ہے جو رجوع اللہ نہیں کرتا جو ذکر جس کے پاس نہیں ہوتا ہے تو اس میں بھی شیطان گھس جاتا ہے مساوس کو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کے صحیح ترین روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے سونے کے موقع پر جو شیطان جو ہے اس کی ناک پر بیٹھ کر اپنی سون کو داخل کر کے اس کے قلب میں مساو کو داخل کرتا ہے خیالات کو داخل کرتا ہے اسی لیے انسان اگر بڑھ کر نہیں سوتا رات میں اگر اللہ کو یاد کر تو پھر وہ خیالات اس کے خواب بن کر کے آتے ہیں جو ڈرامے ہوتے ہیں جو بیانک ہوتے ہیں جو میں ڈرایا جاتا ہے اس کو جو اس کو مارا جاتا ہے جو اس کا گلا دبا رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رب کو یاد نہیں کیا تو اس کافی قلب کے اندر شیطان داخل ہوگی اور اللہ کے علی بھی فرماتے ہیں کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو وہ میری پشت کے اوپر ہاتھ مار کر کہتا ہے علیہ الحمد طویل علیہ اور طویل سو جا بہت لمبی ہے سو جا بہت لمبی ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پانچ اٹھارہ ہوئی ہے فجر کا وقت ہو چکا ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی تو جماعت کو دیر ہے ابھی تو ایک گھنٹہ ہے اس کے بعد میں اٹھوں گا اطمینان سے جاؤں گا مجھے جماعت مل جائے گی لیکن وہ اس کا منتر اور وہ علیہ کا نہیں جو طویل پڑھنا یہ انسان کو ایسا سنا دیتا ہے کہ آفتاب شروع ہو جاتا ہے اور اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اب اس اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے یہ صحیح ترین روایت ہے تو بہرحال جیسے پھیلے ہوئے پانی کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں کسی طرح فارغ قلوب کے اندر باطل قلوب کے اندر بھی شیطان اپنے مطابق کو داخل کرتا ہے اور وہ قلب جو ہے ہر وقت گندے خیالات میں سوچوں میں گندے مسائل کے اندر پھر وہ قدم رہتا ہے اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جب پیدان نہیں ہوا تو شیطان کی طرف سے پیدان ہوتا ہے اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے تن کو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چاہے جاب پر ہو دکان پر ہو کاروبار میں ہو مکان میں ہو بیوی بچوں کے ساتھ ہو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تب رکھنا چاہیے نبی علیہ السلام سلام پر درود مبارکہ سے اپنے زبان کو تب رکھنا چاہیے یہ وہ چیز ہے کہ درود مبارکہ سے نبی کی قربت تسیم ہوتی ہے اور کل میں یہ مبارکہ لایا اللہ کے اللہ کا قرب تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب کو غافل نہ ہونے دیں بلکہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنے ہاتھ کو مجبور کر کے ہم جب اپنے اقابل کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے حضرت امام ابو یوسف احمد ہم سارے لوگ یہ کہہ دیا کرتے کہ ہم بہت مشغول ہیں بہت مشغول ہیں امام ابو یوسف احمد ہم علیہ چیف جسٹس تھے آپ انداز لگائیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس کے سامنے کتنے مساعیوں تھے وہ صبح سے شام تک مشہور رہتے تھے اس کے باوجود ان کے حالات میں آتا ہے کہ وہ رات میں سو رکعت لکھا پڑا کرتے یعنی اتنے کے باوجود حضرت اگر اللہ علیہ کو کسی مریض نے خط لکھا کہ حضرت میں بہت کام کر رہا ہوں فرمایا کیا کام فرمایا تبلیغ بھی ہو رہی ہے تعلیم بھی ہو رہی ہے میں خوب پڑھا بھی رہا ہوں میں خوب تبلیغ بھی کر رہا ہوں میں وہ قرض بھی دے رہا ہوں تو حضرت نے فرمایا اس کا ثواب ضرور ملے گا لیکن یہ دوسروں کی زندگی بنانے کے لیے ہوا آپ نے اپنے لیے کیا کیا یعنی ہمارا قرآن ہماری تلاوت ہمارا ذکر ہماری نماز ہماری یادیں ایک بزرگ کے بعد میں لکھتا ہے کہ وہ ہر سال حج پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور پینسٹھ حج فرمائے اور ان کا حال یہ تھا کہ یومیہ روزانہ سیونٹی یعنی ستر طواف فرماتے تھے اب ستر کو ساتھ میں ضرب دے دو کتنے طواف ہو اور ستر کے اوپر دو دو رفات کو گن لو تو ایک سو چالیس رکھا وہ پراپت کرتے تھے ہمارے اقابل کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے عبادت کرتے کرتے اپنے آپ کو اتنا تھکایا اتنا تھکایا کہ بعد ہمارے اقابل نے ان کی مثال دی کہ جب وہ رات میں بستر پر آتے تھے تو پاؤں جھسکتے ہوئے آتے تھے اور تحجد سے واپس جب اٹھتے تھے تو پاؤں جھسکتے ہوئے اٹھتے تھے میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم نے فرض بھی بن لی تو غریب بنی ہمارے فرائض اور اس کے ساتھ سنتیں بھی ادا ہو گئی تو غنیمت ہے افسوس یہ ہے کہ جمعہ جیسے جمعہ مبارک کتنے لوگ وہ ہیں جن کی سنتیں بھی پڑی جاتی ہیں اور نمازوں کے اندر کتنے لوگوں کی سنتیں نہیں ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے اور غنیمت سمجھ کر کے ہم خوب عبادت کرنے والے بنے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایک ہم سب غنیب ہم سیکھ فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اس کے حضرت نے سب سے پہلی چیز جو ذکر فرمائی حیات بتم رہا تیرے موت سے پہلے تیری حیات کو غنیمت مت آپ اب امن میں چل رہا ہے الحمد للہ اس بیماری کے اندر کافی امن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے احتیاط ہے یہ بہت بڑی چیز ہے یقیناً شریعت کے مطالعہ نے احتیاط کے کو بیان فرمایا ہے بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ایمان کچا ہے ایمان کچا نہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے مضبوط ایمان والا کون ہو سکتا ہے اس نبی کو اللہ نے قرآن میں یوں کہا تھا اسے موقع کا بھی اے نبی میں تمام لوگوں سے تمہاری حفاظت کروں گا جس نبی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو اس کا کوئی بال پیتا نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود وہی نبی فتح مکہ کے موقع پر جب جا رہے ہیں مقدمہ تو زیرا بھی پہن رہے سر پر لوہے کی ٹوپی بھی پہن رہے اور امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یقیناً اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے لیکن اسباب ضرور یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی طرف جو ہے ہمیں اشارہ فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرق والا آدمی جس کو ہم کوڑی کہتے ہیں یا بیمامی کہتے ہیں جس کا گوشت جھڑتا ہے بیماری ہوتی ہے وہ بیٹھ ہونے کے لیے آیا حضرت نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا اور ہاتھ نہ ملا کر فرمایا زبانی طور پر ان کو بیٹھ کر دیا اور امت کو یہ تعلیم دی کہ زندگی میں احتیاط رکھنا ان سے بڑھ کر ایمان والا اور یقین والا کون ہو سکتا ہے وہی نبی ہے کہ جزامی کے ساتھ بیٹھ کر یعنی گوڑی کے ساتھ بیٹھ کر گوشت جڑنے والے کے ساتھ بیٹھ کر ایک برتن میں کھانا کھا رہا ہے اس نے اپنے ایمان کی طرف اشارہ فرمایا اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جزامی سے دور رہنا اس سے امت کو احتیاط کی طرف اشارہ کرنا ظاہر سی بات ہے بیماری اور حیات کو اللہ ہی دیتا ہے یہ مسئلہ مسلم ہے اللہ ہی دینے والا ہے یہ ہمارا ایمان ہے وہ جب چاہتا ہے موت دیتا ہے وہ جب چاہتا ہے حیات حیات دیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آب و ہوا اتنی پہلے ہوئی ہوتی ہے جراثیم اس ہوا کے اندر چلتے ہیں اب وہ کوئی انسان کسی سے بہت زیادہ ملا اور نتیجے میں وہ بیمار آدمی تھا اور ملنے کے نتیجے میں وہ ہوا کے جراثیم مجھے لگے ہیں ایمان خراب یہ ہو جائے گا کہ ان سے ملنے کی بنیاد پر ہوا حالانکہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا ہے اس کے بجائے اگر احتیاط کرتے تو ہمارا ایمان خراب نہ ہوتا تو حضور بابط صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان سے ایمان کو بچانے کے لیے یہ ترکیبیں بتائی ہیں فرمایا ہم کچھ ستر سے ہیں جہاں دن میں کئی کئی موتیں ہو رہی ہیں اور کس انداز سے موت ہو رہی ہے ایک نوجوان ہے اور بالکل امید ہے کہ اب یہ گھر پر جانے والا ہے اور اچانک اس کے موت کے گھر بسیں اس لیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حیات اور اپنی موت سے پہلے غنیمت مت کو آگے شار کرایا شکر اور تیری فرصت کو غنیمت تیری مزدوری کے آنے سے پہلے دیکھیے لاک ڈاؤن کے زمانے میں اگر ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوتا تو بہت اچھا موقع تھا جب اگر قانون نے ہمیں ایک موقع دیا تھا کہ جس کے اندر کوئی کام ہمیں نہیں کرنا تھا اور اپنے رب کو یاد کرنا تھا لیکن افسوس کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سی جگہوں پر تاغری اور سستی کا آنند یہ رہا کہ جہاں مسجدوں میں نمازیں ہوئی وہاں لوگوں نے گھروں پر بھی نمازوں کو حالانکہ ایک اللہ کو یاد کرنے کا بہت اچھا موقع تھا اللہ کرے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں یاد کیا ہے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے تو فرمایا کہ اپنی اپنے اپنی فرصت کو سے پہلے غنیمت سمجھو اور فرمایا کہ تیرے شباب اور تیری جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ کل کو بڑھاپا آ جائے گا تو چاہے گا تو بھی عبادت نہیں کر پائے گا تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو سجدہ کرنا چاہے گا تو بھی عبادت نہیں کر پائے گا اس لیے اس سے پہلے پہلے تو اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ کر اپنی جوانی میں عبادت کر لے اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ لے آج اللہ نے تجھے کیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر لے نہ معلوم کل کو کیا حالات آنے والے کوئی نہیں جانتا المان راہیم آبادی مال صبح شام آنے جانے والی ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ غریبی سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھے اور تعالیٰ جب شاہ روپ کے راستے میں اللہ کے طریق میں ہم اپنے اپنے مال کے اندر کچھ خرچ کر لیں اور بزرگوں نے ایک بات بڑی عجیب و غریب بتائی ہے فرمایا انسان کا حال یہ ہے کہ یہ دفن کرتا ہے لیکن عبرت نہیں لیتا ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دفن کیا لیکن عبرت نہیں لیتا اور فرمایا علم لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا میرے بھائیوں علم جو ہے وہ علم شان کے لیے نہیں علم مقام کے لیے نہیں علم عزت کے لیے نہیں علم فیصلوں کے لیے نہیں علم کو عمل کے لیے نہیں آپ نے نام سنا ہوگا سفیان سوری اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے تابعی ہے بہت اونچے درجے کے تابعی ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو ہاتھ میں دیکھا فرمایا حضرت کیا آپ کے ساتھ فرمایا دربار وقت میں حاضر ہوا فرمایا صاحب سارے وفات ختم ہو گئے وضاحت اور سارے علمی اشارے ختم ہو گئے وضاحتی عبادات اور سارے علمی عبادتیں میری ختم ہو گئی نفا روپے ہاتھ قد جو فرمایا البتہ وہ چھوٹی چھوٹی چند رکاتوں نے مجھ کو بچا لیا جو رات کے اندھیرے میں میں پڑھا کرتا تھا جو تعجب تھی تو چار رکاتے میں پڑھا کرتا تھا تو علم اس لیے نہیں ہے کہ میں شان بتاؤں مقام بتاؤں اس لیے علم نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ علم عمل کے لیے ہے علم حاصل کرے تو صورت میں اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے فرمایا علم ہے عمل ہے دفن کرتے ہیں لیکن عبرت نہیں نعمت مانتے ہیں لیکن شکر نہیں اللہ تعالیٰ سے نعمتیں تو مانتے اور وہ خوب نعمتیں بھی دے رہا ہے لیکن اس کے اوپر ہم ہسپتال شکر ادا کرنے والے نہیں بنتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بھی بنے اور فرمایا گناہ کرتے ہیں لیکن استغفار نہیں گناہ ہے لیکن استفار نہیں ہے اللہ ہم سب کو کے توفیق عطا فرمائے نقش ایک بہت بڑے بزرگ اللہ باب الحسن رحمت اللہ علیہ کا جملہ سونے کے پانی سے اپنے دل پر لکھنے کے قابل ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارا دن اس ہاتھ میں گزر جائے کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو سمجھ لو گویا کہ آج کا دن نبی کی صحبت میں نصیب ہو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں تو صحابی نہیں لیکن گویا گنا سے بچنا یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نہیں بنا لیکن گویا صحبت میں مل گئے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور استفار نہیں کرتا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو سجانے والے بنے معافی مانگنے والے بنے توبہ کرنے والے بنے اب تعالیٰ کے دربار میں رونے والے بنے استفار کرنے والے بنے بزرگ کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اور ان کی بیٹی ہوئی دربار رب کے اندر کیا گزری تمہارے ساتھ کسی نے پوچھا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کو یہ فرمایا کیا تو نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا اور سے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں اتنے میں اللہ نے مجھ کو سوال کیا کہ میری بات تو نے نہیں سنی تو نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا تو فرمایا کہ رب کریم میں نے دنیا میں تیری ایک بات سنی تھی میں آج اس کے خلاف دیکھ رہا ہوں نقیب دیکھ رہا ہوں اس اس کے کے بالکل اپوزٹ دیکھ رہا ہوں فرمایا کیا سنی تھی تو انہوں نے اپنی صنعت سے حدیث پیش کی حضرت علی عبدال کالا حضرت علی محمد کالا حضرت علی عروا کالا رضی اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ میں نے سے سنا اور اللہ نے سے سنا اور نے عروا سے سنا اور عروا نے حضرت عائشہ سے سنا اور حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو پہنتا ہے جسے حیات میں نے تو دنیا میں یہ سنا تھا اور آج کی سفید داری کے باوجود مجھے رہا میری مدد کر رہا سنو اللہ کا جواب جو انہوں نے نقل کیا فرمایا صدق معمر صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق عروة وصدق عائشة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصدق الصادقين إن سر نے سچ کہا میرے محبوب نے بھی سچ کہا اور میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا ہوں میں سفید داری سے حیا کرتا ہوں تیری سفید داری کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر میرے بھائی اللہ کے سامنے ہم دل گرانے والے بنے رونے والے بنے استفار کرنے والے پوری امت کے لیے دعائیں کرنے والے بنے کہ تعالیٰ اس بلا کو اس وبا کو دنیا سے ختم فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو اس بلا اور وبا میں اس کے پیارے ہو چکے ہیں ایمان کے ساتھ اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے ان کی کبر کبر مغفرت فرمائے ان کو چین اور سکون نصیب فرمائے اور جو بیچارے بیماری ہیں بہت علیل ہیں ہاسپٹلوں میں ایریا نظر ہے مکانوں پر بیمار ہے اللہ ان سب کو شفائے جائے مستبرہ حصہ فرمائے و صحت عطا فرمائے اللہ ہم سب کو بھی آفیت و صحت والی زندگی عطا فرمائے اور موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمت کے لیے آگے